سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر عرض کیا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کر دیا پھر وہ کافی دیر کھڑی رہی اور آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تو ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ کو اس کی حاجت نہ ہو تو اس سے میرا نکاح کر دیجئے آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کوئی چیز ہے اس نے عرض کیا میرے پاس میرے اس تہبند کے سوا کچھ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنا تہبند اسے دے دو گے تو تم بغیر تہبند کے رہ جاؤ گے تو تم کوئی اور چیز تلاش کرو اس نے عرض کیا میں کوئی چیز نہیں پا رہا ہوں آپ نے پھر فرمایا تم تلاش کرو بھلے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو اس نے تلاش کیا لیکن اسے کوئی چیز نہیں ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں کچھ قرآن یاد ہے اس نے کہا جی ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے اور اس نے چند صورتوں کے نام لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہاری شادی اس عورت سے ان صورتوں کے بدلے کر دی جو تمہیں یاد ہیں جامع ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چودہ یہ حدیث صحیح ہے